ابو سفر نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا آخری آئے جو اتاری گئی یہ کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھپن